حضرت مقدام بن معد قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں اس نے سلوک کی وصیت کرتا ہے آپ نے یہ بات تین بار فرمائی پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ قریبی پھر اس کے بعد زیادہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکسٹھ